ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امت کا سب سے بڑا کنجوس آدمی وہ ہے اس امت میں سب سے بڑا بخیل اور ستنجی وہ ہے کہ جب میرا نام اس کے سامنے لیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ پڑے ہم سب مل کر پڑھ لے درود پاک اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تو درود پاک کا ہمیں ورد کرتے رہنا ہے جمعہ کا مبارک دن ہے جس قدر ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہو اور میرے بھائیو یاد رکھنا اگر ہم نے درود پڑھ لیا ہم نے نبی پر کوئی احسان نہیں کیا کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے نبی پر کوئی احسان نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ایمان والو والوں درود پڑا کرو ایمان والو درود پڑا کرو اور یاد رکھنا درود پڑھو گے تمہارا فائدہ ہوگا تمہیں ثواب ملے گا تم پر رحمتیں برسے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار مجھ پر درود پڑھو گے اللہ دس رحمتوں کو نازل کرے گا تو درود پڑھنے پر ہمارا فائدہ ہے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں تو اور اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی فائدہ نہیں قرآن بیان کرتا ہے ایمان والو تم درود پڑا کرو تمہیں فائدہ ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کا تو حال یہ ہے ہمارے نبی نے فرمایا قرآن کی آیت ہے کہ ہم درود یا نہ ہمارے نبی کی تو وہ شان ہے کہ اللہ بھی درود بیچتے ہیں فرشتے بھی درود بیچتے ہیں قرآن میں کہا گیا ان اللہ علی النبی یا ایوہ الذین تسلیما سلو والو تم درود پڑا کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے ورنہ حال یہ ہے اللہ بھی درود و رحمت بیچتا ہے فرشتے بھی نبی پر درود و رحمت بیچتے ہیں درود اور دعا کرتے ہیں اس بنا پر ہمیں درود پڑنا ہے اور یاد رکھنا دنیا میں جتنی عبادت کرو گے تم اکیلے کرو گے ایک ہی وہ عبادت ہے کہ تم بھی وہ عبادت کرو گے تمہارے ساتھ اللہ بھی وہ عبادت کرے گا اور وہ عبادت کون سی ہے نماز پڑھو گے اکیلے پڑھو گے اللہ نماز نہیں پڑھتا زکات دو گے اللہ زکات نہیں دیتا روزہ رکھو گے اکیلے رکھو گے اللہ روزہ نہیں رکھتا لیکن درود پڑھو گے اللہ فرماتے میرے بندے تو بھی پڑھ اور میں بھی تیرے ساتھ درود بھیجا کرتا ہوں تو اس بنا پر بڑی فضیلت ہے درود پاک کی اور اور کیوں نہ بھیجے ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہم امتوں پر ہے ہے زندگی بھر اس نبی کا حال یہ امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں امت کے لیے رو رہے ہیں امت کی بگڑی بن جائے اس کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کر رہے ہیں یہاں تک کہ وفات شریف کا وقت آیا آخری گڑی آئی اس وقت بھی اپنی امت کی فکر لگی ہوئی Yeah. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں روایت میں منقول ہے کہ جب موت کا وقت آیا ہے آخری ہیں مرگ پر پر بستر لیٹے ہوئے لیکن اس کے کے باوجود بھی امت ایک ایک فرد کی فکر ہے فرمایا گیا جاؤ میری بیویوں کو بلا کر لے آؤ بیویوں کو حاضر کیا گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بستر پر ہے اپنی بیویوں سے فرماتے ہیں اے میری پیاری بیویوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے بعد تقوی اختیار کرنا اپنے گھروں کو لازم پکڑنا اور میری شریعت پر چلنا بیویاں رو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر فرما رہے ہیں جدائی کے کلمات بیان کر رہے ہیں پھر فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ میرے نواسوں کو بلاؤ حضرت فاطمہ حاضر ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ہمت رکھنا تیرے اببہ کے جانے کا وقت آ چکا ہے بیٹی دنیا میں میرے بعد تیری اولاد پر ظلم کیا جائے گا لیکن ہمت سے کام لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بیٹی فاطمہ رونے لگی فرمانے لگی اببہ جان آپ چلے جاؤ گے ہمارا کون رکھوالا ہوگا میرے بچوں کا کون رکھوالا ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی فکر مت کر اللہ باقی ہے اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ روئے جا رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آ گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہے ہے پوچھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ کے لیے خوشی کا دن ہے اپنے پروردگار سے ملنے جا رہے ہو اپنے اللہ سے ملنے جا رہے ہو آپ کو رونا کیوں آتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا یا ام سلمہ فراق امت آج میں میری امت سے جدا ہو رہا ہوں یہ امت کی جدائی کا غم ہے یہ جب سننا تھا سارے لوگ رونے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین جو پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی رونے کی آواز آئے ان کے بھی اچکیاں لینے کی آواز آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی درمیان کا پردہ ہٹا دو میں آخری مرتبہ اپنے صحابہ کعبہ کا دیدار کرنا چاہتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پردہ ہٹا لیا گیا ہمارے نبی نے صحابہ کو دیکھا صحابہ نے نبی کو دیکھا صحابہ کی چیخیں نکل گئی دھاڑے مار مار کر رونے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ہمت رکھنا ہمت رکھنا میرے بعد قرآن کو اپنا امام بنا لینا اور ہاں گھبرانا نہیں میں حوضے کوسر پر تمہارا انتظار کروں گا تمہارے لیے سفارش کروں گا میں تمہیں جہنم میں جانے نہیں دوں گا لیکن اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے میرے جانے کے بعد تم ہمت سے کام لینا صحابہ رضوان اللہ مجمعین دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے اچانک طبیعت کی کیفیت بدل گئی بے ہوشی تاری ہونے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے پھر سے پردہ ڈال دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے آخری گھڑیاں آ چکی ہے اتنی تکلیف تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابا جان کو پھر ہوش آیا ہے لیکن بہت تکلیف ہے حضرت فاطمہ سے رہا نہیں گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کربا ابا واہ شوکا ابا ابا جان آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی میرے ابا کو کتنی تکلیف ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ رو مت آج تیرے ابا پر یہ آخری تکلیف ہے یہ آخری تکلیف ہے آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہے پھر ہوش آتا ہے عجیب و غریب کیفیت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن وہاں پر آئے ہمارے نبی نے دیکھ لیا کہ میرے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے نبی گور گور کر مسواک کو دیکھنے لگے بار بار مسواک کو دیکھنے لگے حضرت عبد الرحمن فرما کے مسواک کو جب دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مولانا نے فرمایا میں سمجھ گئی میرے نبی کو مسواک کرنا ہے میں سمجھ گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کر لے میں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا اپنے دانتوں میں چبایا اسے نرم کیا اور میرے نبی کو وہ مسواک پیش کیا حضرت عائشہ فرماتی ہے موت کے بستر پر آخری گڑیا ہے لیکن میری آنکھوں نے دیکھا جیسے ایک تندرست آدمی مسواک کرتا ہے اس طرح میرے میرے نبی نے مسواق کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کر کے دے دیا اب سکرات کی کیفیت شروع ہو گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے بار بار زبان پر یہ جملہ ہے اللہم ان للموت لسکرات اللہ موت کی بہت تکلیف ہوتی ہے موت کی سکرات بڑی خطرناک ہے ہمارے نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور زبان پر جملہ جملہ ہے اللہم بررفیق لالا اللہم بررفیق لالا عجیب و غریب کیفیت ہے آنکھیں بند ہوتی ہے کھل جاتی ہے تکلیف کا عالم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکلیف پڑ گئی ہے پیالے میں پانی پڑا ہوا تھا ہمارے نبی ہاتھ پیالے میں ڈالتے پانی کو لیتے اور اپنے مو پر ملنے لگتے اتنی تکلیف ہو رہی تھی اخیر میں فرمانے لگے اے اللہ موت کی بہت زیادہ زیادہ تکلیف ہے یہ جملے ارشاد فرمائے سانس نکلنا شروع ہو گئی آخری گھڑیاں آ گئی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے بالکل آخری وقت آیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز کی پابندی کرنا لوگوں نماز کی پابندی کرنا لوگوں کو اپنے تحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو تمہاری نگرانی میں ہے ان سے پیار و محبت کا معاملہ کرنا زبان پر جملہ ہے امتی امتی یہ جملے اللہ کے زبان پر چلتے چلتے رہے رہے یہاں تک کہ حضرت علی کا بیان ہے آسمان کی طرف نظر اٹھائی زبان پر جملہ آیا لا الہ الا اللہ اور ہمارے نبی ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا سکسٹی تھری یرز کی ایج پائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لے میرے بھائیوں کل اللہ کے نبی ہم سے جدا ہو گئے اب یہ رمضان کا مہینہ چند دنوں میں ہم سے جدا ہو جائے گا ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ نبی دنیا سے چلے گئے آخری گھڑیوں میں ہے میرے نبی کی زبان پر کیا جملہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے سے جاتے جاتے وسیعت فرما گئے یہ لوگوں نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنا یہ میرے نبی کی وسیعت ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے ہے میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے ہم نے نمازوں کی پابندی کر رکھی ہے لیکن ہمیں اب یہ سوچنا ہے رمضان کے بعد جو ہماری زندگی ہوگی کہیں ہم سے نمازیں چھوٹ نہ جائے کہیں ہم سے نمازیں قضا نہ ہو جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو امت کے سب سے بڑے فقی ہے جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انت افقہ الامہ کہ تم امت کے سب سے بڑے مفتی ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو امتی جو امتی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کے بارے میں ڈر ہے یا وہ کافر ہو کر مرے گا یا منافق ہو کر مرے گا موت آئے گی کفر کی حالت میں موت آئے گی نفاق کی حالت میں اگر جان بجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیا اور آگے فرماتے ہیں جو ایمان والا نماز پڑھتا ہے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا ہے وہ ایسا عظیم خدا ہے اسی کو جھکنے کا موقع دیتا ہے اسی سے سجدہ کرواتا ہے جس کے ایمان سے اللہ محبت کرتا ہے تو جس نے نمازوں کو قائم کر لیا یہ دلیل ہے اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تو میرے بھائیوں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہے وہ نبی زندگی میں بھی امت کے لیے روتے رہے آخری گھڑیوں میں بھی زبان پر امتی امتی کے الفاظ تھے آج ہمارا فریضہ ہے ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے جتنا ہو سکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے تمہیں سفارش نصیب ہو جائے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میرے مولا تو اللہ نے موسیٰ کو فرمایا میرے آخری آنے والے نبی پر درود پڑھتے رہو میری رحمت کی تمہارے اوپر بارش کر دوں گا اس بنا پر میرے بھائیوں جس نبی کے امتی بننے کے لیے نبیوں نے تمنا کی ہے آج اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا یہ اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمعہ کا مبارک دن رمضان کے آخری میں ہمیں نصیب فرمایا یہ توفیق ہم اس کے دربار میں آئے ہیں یہ گھڑیاں چلی جائے گی واپس نہیں آئے گی چند دن باقی رہ گئے ہیں جتنا ہو سکے اپنے مولا کو منا لو لو لو رو معافی مانگ اللہ